شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق کو سلا بن سفر سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک امین شخص بھیجئے آپ نے فرمایا میں تمہارے پاس ایسا شخص بھیجوں گا جو ایسا امین ہے جس طرح امین ہونے کا حق ہے لوگوں نے اس بات پر اپنی نگاہیں اٹھائیں کہ اس کا مصداق کون ہے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 6254